رب کریم نے کشمیر کے مسلمانوں کو چنا ہے ایک بہت بڑی سعادت کے لیے میں آپ کو جھوٹی باتیں کہنے کے لیے نہیں آیا نبی کی حدیث سے بتاتا ہوں اللہ کے نبی نے صحابہ سے وعدہ کیا تھا کہ میری امت کی ایک جماعت ہندوستان میں جہاد کرے گی ہندوستان میں جہاد کرنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے اللہ کے نبی نے بشارت دے دی تھی اور حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں نسائی شریف کی روایت ہے مسند احمد میں بھی آئی ہے سند حسن سے مروی ہے وعدنا رسول اللہ غزوت الہندی اللہ کے نبی نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہندوستان میں جہاد ہوگا ہم نے پوچھا اللہ کے نبی اگر اس جہاد کو ہم پالے تو کیا کرے فرمایا سارا مال قربان کر دینا اپنی جان بھی قربان کر دینا آقا ہمیں ملے گا کیا ساری جان بھی قربان کر دے مال بھی قربان کر دے کیا ملے گا فرمایا جو تم میں سے غازی بن کے آئے گا وہ جہنم سے نجات پائے گا اور جو شہید ہوگا وہ افضل ترین میں سے ہوگا پھر نبی نے فرمایا میری امت کی دو جماعتوں کے لیے اللہ نے جہنم سے نجات لکھ دی ہے ایک وہ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ آئے گی اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے جہاد کرے گی ایک وہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گی ہندوستان ہندوستان میں دلی بھی تھا بمبئی بھی تھا کلکتہ بھی تھا مدراس بھی تھا جالندر بھی تھا پٹیالہ بھی تھا منی پور بھی تھا تریپورہ بھی تھا آسام بھی بھی تھا تھا پنجاب مگر میرے رب نے کشمیر کو منتخب کیا یہاں سے کھڑے ہوں گے یہاں سے غازی کھڑے ہوں گے کافروں نے کہا تھا ہم کشمیر کو اسکاٹ لینڈ بنائیں گے رب نے کہا میں کشمیر کو شہدہ کی جنت بناؤں گا کافروں نے کہا ہم کشمیر میں نائٹ کلب بنائیں گے یہاں کے خوبصورت خوبصورت لوگوں کو بدکاری پر لگائیں گے میرے رب نے کہا میں کشمیر میں جہاد کے کیمپ کھلواؤں گا یہاں لمبے بالوں والے داڑیوں والے مجاہد اتریں گے یہاں پاکیزہ مائیں ہوں گی یہاں بہنیں ہوں گی دنیا ہار گئی رب کی بات سچی ہوئی کشمیر جنت بنا کے نہیں بنا